حضرت جابر رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اور رقبہ کے ہدیے ان کے اہل کے ہو جاتے ہیں جنہیں دیے گئے ہوں واپس نہیں ہو سکتے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھاون